عافیت کی دعا کا ثبوت متواتر ہے حضرت شیخ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا سے فرماتے تھے اے چچا آفیت کی دعا کثرت سے مانگا کریں بس ہر عقل والے کو چاہیے کہ وہ اس کلمے یعنی عافیت پر غور کرے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا جان کے لیے تمام کلمات میں سے پسند فرمایا اور ہر عقل مند اس بات پر ایمان لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں کیونکہ جس کسی کو عافیت مل گئی تو اسے ہر وہ چیز مل گئی جسے وہ قلبی جسمانی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اور وہ ہر اس چیز سے بچ گیا جس سے وہ دنیا و آخرت میں ڈرتا ہے عافیت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے جو بات حدیث شریف میں تواتر سے ثابت ہو وہ قرآن مجید کی طرح قطعی اور یقینی ہوتی ہے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظی اور معنوی طور پر تقریباً پچاس ترک سے وارد ہوئی ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پر معصوم ہیں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام مغفرت کا اعلان ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہو کر اس دعا کا اس قدر اہتمام فرماتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا جب کہ ہم تقدیر کے تیروں کا نشانہ اور نفس شیطان اور خواہشات کی زد میں ہیں پس ہمیں کثرت اور اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے انا نسألک عافیت فی الدنیا والآخرہ